لو تم ہے یہ کیسا آسو کا دیدر میں یہ موجیں کیسی آئی ہیں تمنا کے سمندر میں یہ ماؤ کیسی آئی ہیں تمنا سمندر میں کیسی آئی ہیں تمنا سمندر میں شوق کیسا انتظار کوئے دل بھر میں ہجوم شوق کیسا انتظار کوئے دل بھر میں دل شیدا سماتا کیوں نہیں سب پہلو بر میں دل سے دا سماتا کیوں نہیں اب پہلو بر میں دل سے دا سماتا کیوں نہیں سب پہلو میں تجسس کروٹیں کیوں لے رہا ہے قلب مزتر میں تجسس کروٹیں کیوں لے رہا ہے قلب مزتر میں مدینہ سامنے ہے بس بھی پہنچا میں دم مدینہ سامنے ہے بس بھی پہنچا میں دم بھر میں مدینے تک پہنچ جاتا مدینے تک پہنچ جاتا کہاں تا پکھیے پر میں مدینے تک پہنچ جاتا کہاں پا پکھیے پر میں یہ سرور کا کرم ہے سرور ہے یہ سرور کا کرم ہے ہے جو بلبل بل باغ سرور میں مدینے کی مر گے جا فضا ہے گرم قدر میں مدینے کی مر گے فضا ہے گرم قادر میں امر ہو جائیں گے مر کر دیا رے روح پر میں چھپے ہوتے تجلی گاہ سرور کے نظر سے چھپ کے ہم رہتے تجلی گاہ سرور میں نظر سے چھپ کے ہم رہتے تجلی گاہ سرور میں نہ رکھا مجھ کو تہبا کی قفص میں اس دمگر نے نہ رکھا مجھ کو تہبا کی قفص میں اس دمگر نے ستم کے سا ہوا بلبل پہ یہ دو رے ستم گر میں ستم کے سا ہوا بل بل پے تے ستم گر میں ستم سے اپنے خود مٹ جاؤ گے تم ستم گارو ستم سے اپنے خود مٹ جاؤ گے ایسے تم گارو سنو ہم کہہ رہے ہیں بے خطر دو ریسے تم گھر میں سنو ہم کہہ رہے ہیں بے خطر دو ستم گھر میں سنو ہم کہہ رہے ہیں بے خطر دورے ستم گرم میں سنو ہم کہہ رہے ہیں بے خطر دور سے ستم گر میں بناتے جلوہ ہے ناز میرے دیدو دل کو بناتے جلوگا ہے ناز میرے دیدو دل کو کبھی رہے ہاں، ہاں، ہاں، تے وہ اس گھر میں کبھی رہے تے وہ اس گھر میں کبھی رہے تے وہ اس گھر میں کبھی رہے تے وہ اس گھر میں کبھی رہے تے وہ اس گھر میں کبھی رہے تھے وہ اس گھر میں مدینے سے رہے خود دور اس کو روکنے والے مدینے سے رہے خود دور اس کو روکنے والے مدینے سے رہے خود اس کو روکنے والے مدینے میں ہے اختر خود مدینہ چشم اختر مدینے میں ہے اختر خود مدینہ چشم اختر گرفتاری کے زمانے کی